حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بالش بھر جگہ دنیا سے اور اس میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر